اس کے شتان نے کہا ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہ کیا ہاں یہ اب ہی دور کی گمراہی میں تھا